اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اور قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کی تردید کریں گے اور جس ذات کو تمام باتوں کی مکمل خبر ہے اس کی برابر تمہیں کوئی اور صحیح بات نہیں بتائے گا